حضرات گرامی جب سے یہ ختم نبوت کانفرنس شروع ہوئی میں نے چنیوٹ میں بھی دیکھا کہ جامعہ اشرفیہ کے شیخ العدیث حضرت مولانا محمد مالک کاندلی رحمہ اللہ حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمہ اللہ تشریف لاتے رہے یہاں بھی وہ حضرات آتے رہے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دانت برکاتہم حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب یہ حضرات الحمدللہ ہر سال آتے ہیں میں دل کی گہرائیوں سے جامعہ شرفیہ کے استاذ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف خان دامت برکاتہم کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پھر میں انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمیں ابھی پچھلے مہینے کی پانچ تاریخ کو حضرت مولانا اور ان کے رفقا کی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 محترم علماء الكرام مشائخ اور حاضرین کرام اس سرزمین میں ختم نبوت کے اس تحریک کے ستاروں کے درمیان چند لمحات گزارنا صرف اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں ان بیانات سے ان تقاریر سے اور ان ملفوظات سے جو آپ کو یہاں ایک خاص برکت والے ماحول میں سنائی دیں گے ان کو بہت غنیمت جانیے گا اس لیے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کتابوں میں پڑھتا ہے اس لیے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کتابوں میں پڑھتا ہے انسان بسا اوقات ایک دوسرے سے سنتا ہے اس کے بھی اپنے اثرات ہیں لیکن جب یہ انسان ان باتوں کو بزرگوں کی مجلس میں بیٹھ کر سنتا ہے تو ایسی صورت میں وہ انسان کے دل پر جس طرح اثر انداز ہوتی ہیں اس کا اندازہ آپ کو یہاں ان بزرگوں کے سامنے بیٹھ کر ان کی باتیں سننے سے ہوگا کہ از دل خیزت بر دل ریزت دل سے بات نکلتی ہے دل پہ اثر کرتی ہے اس لیے یہاں بیٹھنا آپ کا اللہ تعالیٰ اور ہم سب کی یہاں حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں ورنہ معاشرے کے اندر بسا اوقات یہی آیت جو تلاوت کی ہے اس پر ہمارا ایمان بھی ہے اور ہماری نجات کا مدار بھی ہے اور جن لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے یہ ساری کوششیں جاری ہیں وہ قادیانی بھی اپنی دکانوں پر یہ آیت سٹیکر کی صورت میں بڑا سارا کر کے بینر کی صورت میں لگا لیتے ہیں اپنی عمارتوں پر لگا لیتے ہیں اپنے پلازوں پر انہوں نے لگا لی اب انہی آیت کے انہی الفاظ کو وہاں لٹکا ہوا اور چسپاں دیکھ کر وہ جو مسلمان ہیں واقعی وہ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ جناب انہوں نے تو لکھ کر یہ آیت لگائی ہوئی ہے پھر آپ غیر مسلم کیوں کہتے ہیں پھر جب آپ وہاں کے لوگوں سے جا کر ملتے ہیں تو وہ آپ ان سے اگر یہ جملہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے جو باہر لکھ کر لگایا کہ آپ اس آیت پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ایمان رکھتے ہیں بعض ہمارے ساتھی وہاں گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ اچھا ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور آپ بتائیں کہ کیا آپ اس ترجمے پر ایمان رکھتے ہیں تو انہوں نے وہی ہمارے اکابر کا ترجمہ ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا ہاں اس پر ایمان رکھتے ہیں بلاکر رسول اللہ ہی وخاتم النبی لیکن اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اب جب وہ باہر نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ لوگ کیسے ان کو غیر مسلم کہہ سکتے ہیں میں نے عرض کیا کہ انسان بساوقات الفاظ کو دیکھتا ہے لکھی ہوئی تحریرات کو دیکھتا ہے تو یہ انسان اس کی تہ تک نہیں پہنچ پاتا یہ اس کی تہہ تک جب پہنچ پاتا ہے جبکہ بصیرت رکھنے والے ان بزرگوں کی باتوں کو آپ ذہن میں رکھ کر یہاں سے جائیں گے تب آپ کے سامنے بات کھلے گی اگرچہ ظاہری صورت پر نتیجے کی صورت میں یہ الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں کہ یہ بھی ان کا دجل اور فریب ہے لیکن جو سننے والا شخص ہے وہ تو مطمئن نہیں ہو پاتا وہ کہتا ہے میں خود پوچھ کر آیا ہوں میں نے خود دکان پر یہ آیت لکھی ہوئی دیکھی ہے میں نے اندر جا کر ان سے پوچھا بھی ہے کیا تمہارا ایمان ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں ہمارا ایمان ہے اس آیت پر میں نے ترجمہ سنایا وہ کہتے ہیں ہاں بالکل درست ہے ترجمہ اس آیت کا کیا آپ اللہ کے آخری نبی مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانتے ہیں میں نے عرض کیا کہ وہ واپس پلٹ کر پھر آتا ہے اور ہمارے پاس آ کر وہ کہتا ہے کہ اس کے باوجود آپ کیوں غیر مسلم کہتے ہیں اصل جو بات ہے وہ کیا کہ تمام تفاصیر میں بھی اور تمام اسلامی تعلیمات کے امور پر جو مشتمل حق کتابیں ہیں ان میں بھی آپ پڑھتے ہیں اور جو یہاں علماء موجود آپ میں سے تفسیر پڑھ کر آئے انہیں بھی معلوم کہ یہاں ماکان محمد ان ابا احدم من رجالکم یہاں رسول کی نفی کی گئی اور آگے جا کر ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں تو وہاں فوراً ایک جو ابتدائی درجات کے ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے تعلیم الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں بھی یہ فرق لکھا ہوا تو ابتدائی درجے کا طالب علم بھی فرق سمجھ جاتا ہے کہ جی رسول ان ہستی کو کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے اور مستقل شریعت اور مستقل کتاب دی جائے اور نبی وہ ذات ہوتی ہیں کہ جن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے لیکن مستقل شریعت مستقل کتاب چاہے نا ان کو دی گئی ہو چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کی تفسیر میں جو جملہ لکھا ہوا اس کو اس آیت کی تعریف میں ذرا تشریح میں ذہن میں لائیے گا کہ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے بعد یہ لکھا کہ یہ آیت اس بارے میں کہ فہاد ہل آیت انہو لا یقون بادہ نبی یہ آیت اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا پھر آگے لکھا فعزن لا یقون بادہ نبی فلا یقون رسول الاولا کہ اگر نبی نہیں ہوگا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو رسول بطریق اولا نہیں ہوگا رسالت الرسالت اخص من نبوا اس لیے کہ رسالت جو ہے وہ نبوت سے زیادہ خاص ہے اب یہاں تک بات آپ حضرات اگر ذہن میں رکھ لیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا اور جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ایسی صورت کے اندر پھر یہ لوگ آگے کون سی گلی میں راستہ تلاش کرتے ہیں بس وہ گلی آپ سے تذکرہ کر کے بات کو سمیٹنا چاہوں گا اجازت چاہوں گا جب وہ یہاں تک بات کو ذہن میں لا کر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جی آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں اور یہ خاص طور پر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل کے نوجوانوں کے اندر یہی الفاظ یہ قادیانی نوجوان اپنے بے دینی کو پھیلانے کے لیے بالکل یہی تعبیر اختیار کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان سے دوسرا انسان جنم لیتا ہے یہ الفاظ ان کے دہرا رہا ہوں جس طرح ایک انسان سے دوسرا انسان جنم لیتا ہے اسی طرح ایک انسان دوسرے انسان کی روپ میں بھی آتا ہے اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ ہیں ویسے ہندوانہ الفاظ یہ جنم کے الفاظ یہ ہندوؤں کے عقیدے آواگون سے مشتق ہیں جس کو عقیدہ تناسخ کہتے ہیں اب وہ یوں کہتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان سے دوسرا انسان جنم لیتا ہے اور اگلے جنم میں ایک اور انسان اس کے روپ میں آتا ہے اس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل کوئی اتباع کر لیتا ہے اور اتنا اتباع میں کامل ہو جاتا ہے کہ گویا کہ یہ نبی ہے گویا کہ یہ نبی ہے یہ ہے مرزا غلام قادیانی کی صورت نعوذ باللہ من ذالک اور آپ حیران ہوں گے ہمارے اکابر اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ جال پرانا ہے صرف شکاری نئے ہے اور یہ وہی جال ہے جس کو نبوت کی ذلی اور بروزی شکل کی تعریف میں جو الفاظ کہے گئے تھے وہ یہی الفاظ اور یہی اس کا خلاصہ ہے سارا اور وہ یہ لفظ کہتے ہیں آدیانی وہاں پر نوجوان اس وقت دعوت دیتے ہوئے یہ لفظ کہہ رہے ہیں کہ اس سے عقیدہ ختم نبوت کی نفی نہیں ہو رہی ہم تو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن ان کے روپ کے اندر جو کامل اتباع کر لے اور اتنے کمال کی اتباع کر لے گویا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اس روپ میں یہ مرزا غلام قادیانی آیا ورنہ ہم ختم نبوت کا انکار نہیں کرتے یہ ہمارے اکابر گواہی دیں گے کہ یہی ذلی بروزی نبی ہونے کا یہی مفہوم ہے آج کل وہ نام نہیں لیتے کیونکہ اس ہمارے اکابر نے یہ نام اتنا عام کر دیا اتنا عام کر دیا اور اتنی تردید بیان فرما دی کہ یہ ذلی اور نبوت جو ہے نہ قرآن میں کہیں اس قسم کی نبوت کا بیان ہے نہ حدیث میں کسی نبوت کا بیان ہے اور آج تک جتنے جھوٹے نبیوں نے دعویٰ کیا ہے ان میں سے کسی ایک نے بھی اس طرز کی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا یہ پہلا جھوٹا دجال ہے کہ جس نے اس نبوت کے اس طریقے کو اختیار کیا اور ایک لفظ ایجاد کیا یاد رکھنے کے قابل بات ہے اب آپ کو اس سوال کا بھی جواب ملے گا خاص طور پر آپ میں سے جو پڑھے لکھے حضرات ہیں جو سلیم الفطرت حضرات ہیں الحمدللہ سارے سلیم الفطرت ہیں آپ کے ذہن میں کبھی کبھی ایک اشکال آتا ہوگا کہ آخر یہ ہمارے اکابر اتنی کتابیں لکھی اتنی کتابیں لکھی یہ مرزا کے کردار پر اتنی کیوں بات کرتے ہیں اب آپ اس کی تہ تک پہنچیے گا آخر یہ مرزا کے اتنے برے کردار کو کیوں ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور باتیں بھی تو ہوں گی اس کی زندگی میں کیوں اتنے برے کردار کو دین میں رکھتے ہیں اب آپ کو سمجھنا ہوگا اس بات کو کہ آج یہ نوجوان قادیانی نوجوان مسلمانوں کے اندر گھس کر جس انداز میں بات کر رہے ہیں وہ انداز ان کا وہی پرانا جال ہے اور وہ اس جال میں لے کر لوگوں کو اپنے اندر شامل کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے آپ حضرات سے التماس ہے کہ ان تمام جالوں کو پہچاننا اور ان تمام طریقوں کو پہچاننا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات کو ان بزرگوں کی کتابوں اور ان بزرگوں کی مجلسوں میں اور ان کانفرنسوں میں شرکت کر کے اپنے ذہن کو واضح کرنا بہت ضروری ہے آج کے خاص طور پر آج کے ماحول میں میں نے عرض کیا کہ ابھی صرف ایک نقطہ میں نے عرض کیا کہ صرف باہر بینر دیکھ کر پڑھے لکھے لوگ آپ سے ایک سوال کریں گے کہ جناب جب انہوں نے باہر بینر لگا دیا ہے تو ایسی صورت میں آپ کیوں آپ کیوں ان کی بات کو نہیں مانتے اور آپ اندر جا کر پوچھ کر آؤ تو جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس آیت پر ایمان رکھتے ہیں پھر بھی آپ ان کی بات کو کیوں نہیں مانتے اب آپ کو بات کی تہ تک پہنچنا ہوگا کہ خاتم النبیین کا ولا کے رسول اللہ و خاتم النبیین کا جو مفہوم جو مفہوم اسی تفسیر ابن کثیر کی اسی آیت کی تشریح میں یہ والا جملہ بھی موجود ہے کہ ختم نبوت کسی بھی صورت میں کوئی بھی صورت نبوت کی کوئی بھی صورت نبوت کی وہ اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر نہیں ہو سکتی کسی بھی قسم کی کوئی نبوت ظاہر نہیں ہو سکتی اور اس نے قادیانی نے کوشش ایک تو یہ دروازے سے کی دوسرا دروازہ بھی آپ کو معلوم کہ اس نے مسیح مورود مسیح مورود کے نام سے جو ایک دجل اور فریب کا دروازہ کھول کر اپنے لیے راستہ نکالا اب اس کا واحد ذریعہ کیا ہے کہ آپ حضرات ایک تو ان اکابر کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیے اور اکابر کی کتابوں کے مطالعے کے ساتھ ساتھ ان عبارتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک طرف انسان صرف لکھی ہوئی اس آیت کو دیکھ رہا اور آج مسلمان پڑھا لکھا مسلمان بھی قادیانی کے کفر کے اندر شک میں مبتلا ہو رہا پھر اسی طرح ان کتابوں کو جن میں قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے کردار کو واضح کیا گیا ہے اس کردار کو کیوں سمجھنا ضروری ہے اس لیے کہ آج یہ قادیانی نوجوان اس مرزا قادیانی کو ایک مکمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا قرار دے کر بات کو سامنے رکھ رہے ہیں اس لیے آپ حضرات نے اس بات کا بھی پیچھا کرنا ہوگا اور اس بات کو سمجھنا ہوگا اور ان اکابر کو اللہ جزائے خیر دے ایک ایک نے انہی کی کتابوں کو لے کر عبارتیں نقل کی ہیں خالی الزامات خالی بدزبانی کے کلمات نہیں ہیں بلکہ انہی بزرگوں نے انہی کی کتابوں کو لے کر ان کی عبارتوں کو لے کر سامنے رکھا ہے کہ آپ خود ان عبارتوں کو پڑھنے کے بعد پھر دل سے گواہی دو کیا اس کے لیے کامل اتباع کا لفظ تو بہت بڑا ہے کیا اتباع کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے کہ نہیں اس لیے عزیزان محترم آپ حضرات سے التماس ہے کہ اس کانفرنس میں شرکت کر کے ان بزرگوں کے اندر جو ایک ایمانی قوت والے جذبات ہیں اور جو ایمانی کیفیات ان بزرگوں کے اندر موجود ہیں ان کو اپنے دلوں کے اندر منتقل کرنے کی کوشش فرمائیے اللہ رب العزت ختم نبوت کے حوالے سے ایک ایک بزرگ جو آج کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام کو قبول فرما لے ان کے کام میں برکت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت کفر کا خاتمہ فرمائے اور ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو قرآن حکیم کے اندر بھی تحریف کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اللہ ہم سب کو اس کام کے اندر جڑنے کی اور اپنے آپ کو اس کام میں جوڑ کر سعادت مند بننے کی توفیق عطا فرما دے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین